حضرت عمیر بن قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نواز میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 861